الرحیم الحمد للہ وحدہ وسلاۃ وسلام علام اللہ نبی عباد الحمد للہ عشاء کا فریضہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ادا کر لیا ہمارے ایک دوست تھے مولانا محمد یاسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سال ان کا بھی وفا وصال ہوا ہے اس سال بہت سے دوستوں سے ہم جدا ہوئے ہیں ہماری جماعت میں ابھی انتقال ہوا ہے حضرت کے خلیفہ بہت قدیم خلیفہ تھے حضرت کے حضرت مولانا محمد علی صاحب ی جائے احسان پور والے احسان پور میں تشریف فرماتے ہیں چالیس برس وہاں خدمت کی ہے بہت خاموش طبع صالح انسان تھے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے ان کا بھی سال ہو گیا ان سے پہلے ہمارے بھائی جو ہر دل عزیز بھی تھے اور معروف ہیں جماعت میں میری مراد ملک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے گی یہ پہلا اجتماع ہے جس میں وہ شریک نہیں وہ بھی اس اللہ کو پیارے ہو گئے اور اللہ نے دونوں کا سب کا خاتمہ حسن حسن خاتمہ سے نوازا ہے تو مولانا یاسین صاحب تھے یہ قاسم العلوم کے مدرس بھی تھے سیداء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت گار اور ذاتی خدمت میں رہے وہ رہے تھے اور بہت سے ذرائف اور لطائف ان کے سنایا کرتے تھے مرنجا مرنج تھے اور بہت جس جس مجلس میں بیٹھتے تھے اس کو کشت زعفران بنا دیا کرتے تھے اپنے لطائف سے تو پھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد پھر مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں رہے ہیں اور ان کے ساتھ سفر و حضر کیا تو اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا ہے کہ بتاتے تھے کہنے یعنی کہ میں ہم ہم مفتی صاحب کے ساتھ تھے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تو پٹھانوں کے ہاں کیونکہ یہ سرد علاقے کے لوگ ہوتے ہیں تو پیش وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے ذرا مشکل ہوتا ہے تو تمام اس کے عادی ہوتی ہیں کہ تاجیل تاخیر کرتے ہیں اس میں عصر میں تاخیر عصر میں کرتے ہیں تاکہ عصر مغرب اور عشاء ایک وضو سے پڑھ سکیں <laughs> اور بار بار وضو نہ کرنا پڑے تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرح کر ہمارے دیکھتے کہ ایسے سفر میں نا حضرت پھر جب تاخیر فرماتے تھے عصر کی تو مغرب اور عصر تو پڑھ لیتے تو عشاء میں تعجیل کرتے تھے تاکہ فارغ ہو جائیں جلدی فارغ ہو جائیں تو فرمانے لگے تو عشاء ایک دفعہ عشاء میں اس حضرت نے تعجیل کی میں نے کہا حضرت اتنی جلدی کا ہے کہ یہ کہ آپ ایسے جیسے بوجھ اتار رہے ہوں نماز کو گلے سے اتار رہے ہوں نماز کو میں نے مفتی صاحب سے کہا یہ شاید وضو سے نہیں تو وضو کرنا ہوگا ان کو یہ سستی کر رہے تھے تو حضرت نے فرمایا جواباً کہ مولوی صاحب آپ کی سند حدیث آپ کو کس نے دی تھی کس نے دستخط کیا تھا کہنے لے کہ آپ ہی نے کیے تھے کہنے لے مجھے واپس دو میں اس کو کینسل کرتا ہوں تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ فرائض کو تکلیفات شریعہ کہا گیا تکلیفات تکلیف ہوتی ہے آدمی تو جب یہ ایک بوجھ ہے انسان پر جب یہ ادا ہو جائے تو خوشی اور طبی طور پر سہولت محسوس کرتا ہے اور خاص کر نماز جب آدمی پڑھ لیتا ہے تو سارے دن کے گویا فرائض ادا ہو جبنے کی وجہ سے ایک بہت سہولت محسوس ہوتی ہے اور طبیعت کے اندر فرحت آتی ہے ہمارے ایک عزیز تھے نیک آدمی تھے بزرگ تھے اور آئی جی تھے اس کے جیل ڈپارٹمنٹ کے تو وہ کہا کرتے تھے جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے کہ اب میں سلطان اللیل ہو گیا ہوں اب میں رات کا بادشاہ ہوں اس کا لگا انہوں نے سلطان اللیل رکھا ہوا تھا تو الحمد اب ہم سلطان اللیل ہیں تو اب تو اور اس کے بعد مسامرت قصہ گوئی یہ کراہت تو ہے لیکن اگر صالحین کی ہو تو یہ مندوب اور مطلوب ہے <laughs> تذکرہ تو اس لیے گھبرائیں نہیں ابھی ہمارے ایک معزز مہمان بہت بڑے عالم ہیں الحمد للہ مولانا محمد یوسف صاحب رحیم یار خان والے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کے متوسل تھے متوسلین میں سے تھے اور استاد العلماء ہیں ان کے بہت سے شاگرد ہیں اور اکابر کے علماء کے شاگردوں میں سے ہیں تو تشریف لے آئے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ چند باتیں ان کی سن لیں مختصر وقت ہوگا اب وقت تو نہیں ہو رہا سر دس بجے ختم کرنا تھا ہمیں لیکن بہرحال اس وقت کچھ وہ وضو کے لیے تشریف لائے لیے گئے تھے تجدید وضو کے لیے تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ چند منٹ کے لیے ہمیں کچھ نشائے فرما دیں شاید کوئی بات ہمیں یاد رہ جائے اور ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے ہاں۔ ہم غافل لوگ ہیں سنتے زیادہ ہیں کرتے کم ہیں مولانا نے ٹھیک کہا کہ حضرت گدائی مرتضیٰ گدائی رحم علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق یہ تھا کہ خاموش رہتے تھے اور یہ نقش بندیوں کا شعار بھی ہے اور اس پر پوری طرح کار بند تھے حضرت مولانا خان محمد صبح رحمۃ اللہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو جو یہ مقولہ ہے ہمارے حضرات کا اکابر کا جو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ ہماری باتوں سے کیا فائدہ اٹھائے گا ہاں تو ہم باتیں باتوں نہیں بن گئے لیکن بہرحال انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا چل حضرت تشریف لے ماشاء اللہ اکابر کی یادگار ہیں الحمد تو میں نے تکلیف دی ہے ان کے مشورہ کیے بغیر میں معافی بھی چاہوں گا اور کا